ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے اب انہی بوتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں